ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے بدترین جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں صحیح بخاری حدیث چھ ہزار چون